وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا کہ تم اس پر ایمان نہیں رکھتے ابراہیم نے کہا ہاں اے میرے رب لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اللہ نے کہا چار پرندے لے کر انہیں اپنے آپ سے مانوس بنا لو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر ڈال دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے یہ باس بادل موت کی دوسری عظیم دلیل ہے جس کا اجرا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ میں ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا کہ کیا اس حقیقت پر تمہارا ایمان نہیں ہے ابراہیم نے کہا کہ اے رب میرا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اور انہیں نیکی و بدی کا بدلہ دے گا لیکن اس حقیقت کے بارے میں عین الیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور کہا کہ چار چڑیوں کو ذبح کر کے ایک ساتھ ملا دو اور انہیں مختلف پہاڑوں پر ڈال دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس اڑتی چلی آئیں گی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہ سب اڑتی ہوئی ان کے پاس آ گئیں جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں شبہ نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے بلکہ ان کا مقصود یہ تھا کہ قدرت الہیہ کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید سکون قلب اور عین الیقین حاصل کریں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی خبر آنکھوں سے دیکھ لینے کی مانند نہیں ہے مسند احمد اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہن و احق من ابراہیم کہ ہم لوگ ابراہیم کے مقابلے میں شک میں مبتلا ہونے کے زیادہ قریب تھے بخاری مستدرک حاکم تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ابراہیم شک میں مبتلا ہوتے تو ہم لوگ اس کے زیادہ قریب تھے اور جب ہم شبہ نہیں کرتے ہیں تو ابراہیم کیسے شبہ کر سکتے تھے قرطبی نے لکھا ہے کہ انبیاء اکرام کے لیے اس قسم کا شبہ جائز نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے ان عبادی لئی سلک علیہم سلطان کہ میرے مخلص بندوں پر تمہاری نہیں چل سکے گی السرا آیت پینسٹھ